عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ام المومنین میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں داخل ہوئے وہ ایک برتن لے کر ہم لوگوں کے پاس آئیں اس برتن میں دودھ تھا میں آپ کے دائیں جانب بیٹھا ہوا تھا اور خالد آپ کے بائیں طرف تھے آپ نے دودھ پیا پھر مجھ سے فرمایا پینے کی باری تو تمہاری ہے لیکن تم چاہو تو اپنا حق خالد بن ولید کو دے دو میں نے کہا آپ کا جھوٹا پینے میں اپنے آپ پر میں کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے اللہ کھانا کھلائے اسے کھا کر یہ دعا پڑھنی چاہیے اللہ بارک لنا فی ہے و ات امنا خیرم من ہو اے اللہ ہمیں اس میں برکت اور مزید اس سے اچھا کھلا اور جس کو اللہ دودھ پلائے اسے کہنا چاہیے اللہ بارک لنا فی ہے و ضد نا من ہو اے اللہ ہمیں اس میں برکت اور مزید اس سے اچھا کھلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دودھ کے سوا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کھانے اور پینے دونوں کی جگہ کھانے اور پینے کی ضرورت پوری کر سکے جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار چار سو پچپن یہ حدیث حسن ہے